تم سہولت سے عدت کو پورا کرو اور اللہ تعالی کی تکبیر کرو اس ہدایت کی بنا پر جو اس نے تمہیں عطا کی اور تاکہ تم شکر کرو زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردہ بتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردہ بتوں سے جان چھڑاتے کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا کس کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ نشان لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا اپنے تئی جو آپ ہی مسلم کہا بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تھا سے دل جو لگا دے خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردہ بتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا کیسے کہانیاں نہ سنا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا لگاتے خدا سے دل جو لگا دے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے F M one hundred point seven پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے F M one hundred point seven پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں اور مختلف موضوعات کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں ان کا بھی مجھے پیغام ملا ہے چند منٹ کی تاخیر ہے بارش کے باعث تو جیسے وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے ہم پروگرام شروع کریں گے اس وقت تک چند گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے جو ہمارا پروگرام اتوار کو ہوتا ہے اس کا پہلا گھنٹہ یعنی آٹھ بجے سے نو بجے تک کا تقریباً جو وقت ہوتا ہے اس میں ہم امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسی الخام سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خطبہ جمعہ حضور ارشاد فرماتے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں اور ہم من و ان وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس جمعے کا جو خطبہ تھا یعنی تیرہ اکتوبر کا وہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سامعین اس کو سنیں خاص طور پہ جو ہمارے غیر احمدی سامعین ہیں اور اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں یعنی جماعت احمدیہ سے کہ اس میں حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ یعنی جنہوں نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلاۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں ان کے اپنی کتب کے حوالہ جات پیش کر کے یہ چیز آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ جماعت احمدیہ کا ختم نبوت کے بارے میں کیا آ, آ, کیا خیال ہے کیا قائد ہیں کیا نظریات ہیں اور بڑی تفصیل سے اس پہ سیر حاصل بحث کی گئی ہے تو ہمارے سامعین پروگرام سنتے ہیں ہمیں ہمارے پروگرام میں سوالات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں تو آپ کو میں بڑی معدبانہ یہ دعوت دوں گا کہ آپ کل کا جو خطبہ جمعہ ہے جو آٹھ بجے F M one hundred point seven پہ پیش کیا جائے گا اس کو سنیے اور اس میں دیکھیں کہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ جو ہیں ان کے اپنے عقائد کیا ہیں اس کے بارے میں کیا باتیں وہ کہتے ہیں کیا چیزیں ان کے نزدیک اہم ہیں کیا ان کے نظریات ہیں بڑا ہی ایک مکمل خطبہ ہے جس میں یہ تمام جو اس کے مختلف پہلو تمام تو نہیں کہہ سکتا میں لیکن جو اس کے اہم موضوعات ہیں اہم پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں چنانچہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں یعنی اپنے پیارے سامعین کو کہ آپ کل کا یہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ ضرور سنیے گا آٹھ سے نو بجے تقریباً اس کا دورانیہ ہوگا اور اس میں ختم نبوت جماعت احمدیہ کے جو عقائد ہیں وہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی اپنی تحریرات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے سامعین ہمارا یہ پروگرام آپ سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات آپ کی شکایات ہم تک پہنچتی ہیں آپ کے جو مشورہ آپ کی یہ جو ہماری حوصلہ افزائی ہے یعنی جس طریق پہ آپ ہمیں اپنے مشورہ جات یا سوالات دیتے ہیں ہم اس کی روشنی میں اپنے پروگرام کو بہتر کرتے ہیں اور ہمیشہ بہتر کرتے جاتے ہیں آگے بھی تو آپ کو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہماری اس طریق سے مدد کرتے ہیں امید ہے آپ آئندہ بھی ہماری مدد کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آپ کو دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی خاص موضوع پہ پسند کریں کہ اس کو زیر گفتگو لایا جائے کوئی ایسی چیز جو آپ کے نزدیک اہم ہے کوئی ایسی چیز جو حالات حاضرہ کے حوالے سے ہونی چاہیے تو آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ اپنے ایسے موضوعات کی نشاندہی ای میل کے ذریعے ہمارے پروگرام میں جہاں پہ آپ جس پتے پہ آپ اپنا سوال بھیجتے ہیں یعنی کیو اے کوشچن یعنی question answer at voice of Islam dot C A اس پہ بھیجیں اور پھر ہم ان موضوعات کو مختلف ہمارے جو علماء تشریف لاتے ہیں ان کی خدمت میں پیش کریں گے اس دعوت کے ساتھ کہ وہ اس پہ تیاری کر کر آئیں اور پھر آپ کے سوالات آپ کے سامنے ان کی جو تحقیق ہوگی وہ رکھیں اس طرح جو پروگرام ہے وہ اس طرز پہ چلنا شروع ہوگا جس پہ ہمارے سامعین جانا چاہتے ہیں بعض دفعہ جو موضوع آتا ہے وہ انتہائی دلچسپ ہوتا ہے ہمارے مہمان جو ترقی اس پہ پوری تحقیق کر کے آتے ہیں لیکن جو ہمارے سوالات آ رہے ہوتے ہیں سامعین کی طرف سے وہ کسی دوسرے موضوع کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا اس کے کسی دوسرے پہلو کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کون سا پرو کس موضوع پہ پروگرام سننا چاہتے ہیں اور پھر ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم اس کے مطابق آپ کے لیے پروگرام تیار کریں جو موضوع ہو وہ اس کا تعلق اسلام سے ہونا چاہیے یا جماعت احمدیہ سے ہونا چاہیے یا عقائد سے ہونا چاہیے جس قسم کے موضوعات ہم اپنے پروگرام میں لے کے آتے ہیں اس سے ملتا جلتا ہو تاکہ جو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے سامنے جماعت احمدیہ یعنی صحیح اسلام حقیقی اسلام کے جو تعلیمات ہیں وہ رکھیں اس چیز کو ہم جاری رکھیں لیکن آپ کے مشورے کی روشنی میں آپ کے تحریر آپ کے خواہش کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اسی طرح سامعین یہ پروگرام ہم اردو میں تو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اب یہ پروگرام عربی اور بنگلہ زبان میں بھی پیش کیا جاتا ہے چنانچہ ہفتے کی شم شب کو جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس میں پہلا گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے یعنی آج ہم آپ کی خدمت میں نو سے لے کے دس بجے تک اردو میں رہیں گے دس بجے عربی کا پروگرام ہوگا اور اسی طرح وہ پروگرام آدھے گھنٹے کے لیے چلے گا اور پھر ساڑھے دس بجے یعنی جو آخری آدھا گھنٹہ ہے اس میں ہم آپ کی خدمت میں بنگلہ زبان میں پروگرام پیش کرتے ہیں اس طرح آپ کی خدمت میں ہم اردو کے علاوہ عربی اور بنگلہ دو مزید زبانوں میں بھی پروگرام پیش کرتے ہیں چنانچہ آپ کے اگر کوئی دوست آپ کے کوئی ساتھی کوئی عزیز ان زبانوں سے پہ ان ان کو عبور ہو یا وہ اس زبان میں یہ پروگرام سننا چاہیں تو آپ ان کے ساتھ یہ اوقات ان کو بتا سکتے ہیں تاکہ وہ اس وقت میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ایک دفعہ پھر ہفتے کی شب دس سے ساڑھے دس آپ کی خدمت میں عربی کا اور ساڑھے دس سے گیارہ بجے بنگلہ زبان میں پروگرام پیش کیا جاتا ہے ہم ان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے معزز مہمان تشریف لے آئے ہیں ہمارے یہ وہ مہمان ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو جب ہم نے آپ کی خدمت میں براہ راست شروع کیا جس یعنی آپ کے ٹیلی فون کالیں لینی شروع کیں تو یہ وہ ہمارے مشنری تھے جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو انہوں نے ممکن بنایا اپنا وقت نکالا اور اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہیں یعنی یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تقریباً دو ہزار میں براہ راست پیش کرنا دو ہزار سے پہلے یہ پروگرام ریکارڈڈ آتا تھا دو ہزار میں براہ راست شروع کیا اور سن دو ہزار سے یہ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اور مختلف ممالک میں خدمات انجام دی ہیں بطور مشنری کے امریکہ میں ایک لمبا عرصہ رہے ہیں کینیڈا کے مختلف شہروں میں رہے ہیں اور اب یہ ہماری مسجد بیت الاسلام ٹورنٹو جو ہے جس علاقے میں ہے یعنی میپل وان کا علاقہ ہے وہاں پہ ان کی تقرری ہے مرزا محمد افصل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جناب مرزا صاحب جب ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں تو ان کا موضوع عام طور پہ فقی مسائل ہوتا ہے اور اس میں ایسی چیزوں کو ہم لیتے ہیں جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے تو ہو سکتا ہے ان کے اختلافی مسائل سے نہ ہو لیکن ایسی چیزوں سے ہو جس کا جس کے بارے میں بطور ایک مسلمان کے آپ کے ذہن میں سوال ہوں اور اس لحاظ سے ہم اس پروگرام میں اختلافی مسائل جو ہیں ان کو نہیں لیتے لیکن آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو فکی مسائل میں شامل ہوتا ہے تو آپ اس سوال کو ہمارے پروگرام میں لے کے تشریف لا سکتے ہیں پروگرام کے حوالے سے عرض کر دوں کہ ایک منٹ کا دورانیہ ہم اپنے سامعین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اس میں اپنا اس میں اپنا سوال مکمل کر سکیں اور ہم زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہیں اس میں شامل کر سکیں پروگرام میں سوال پیش کرنے کے لیے تین طریقے ہیں پہلا ہے کہ اگر آپ ٹورنٹو کے علاقے میں ہیں تو آپ فون کر سکتے ہیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two email کے ذریعے اگر آپ ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اگر آپ ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا ہمارا ای میل کا پتہ اور voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ جہاں اپنا صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں تو آج ہمارے پاس اب تقریباً آدھا گھنٹہ ہے اس لیے آپ کی اجازت سے میں سیدھا سوالوں پہ جا رہا ہوں وقت کی رعایت سے ہمارے پاس کچھ سوال ای میل پہ آئے ہوئے ہیں جی بسم اللہ اور ان سے میں شروع کروں گا یہ پہلا سوال سوال اقبال شاہ صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے اپنا شہر کا نام نہیں لکھا سامعین آپ جب سوال بھیجیں تو اپنا شہر کا نام ضرور بتائیے تاکہ ہم مستعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں یہ سوال پوچھا ہے اقبال شاہ صاحب نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی یہ انگریزی میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی تین دفعہ کسی کو طلاق کہہ دے تو طلاق ہو جاتی ہے جب کہ نہ وہ نشے میں کی حالت میں ہے بلکہ لیکن غصے کی حالت میں تھا اقبال شاہ صاحب کا سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سامعین کی خدمت میں نہایت محبت برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات یہ ہے کہ جو سوال ہے اس پر اکثر فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ہی وقت میں تین دفعہ طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک حوالہ دیتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ نے ایک شخص کو تین دفعہ طلاق جس نے دی تو اس کو طلاق قرار دے دیا لوگ ہسٹری کو نہیں پڑھتے تو وہ ایک بالکل ایک انفرادی واقعہ تھا <clears throat> جس میں ایک سبق سکھانا مقصود تھا نہ کہ شریعت کو بدلنا شرعی اعتبار سے کہتے ہیں کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ الگ الگ توہر میں دینی چاہیے یعنی ایسے وقت میں جب کہ میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تو اس اعتبار سے فکی طور پر یا شریعت کی روشنی میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ طلاق و مراتان ہے کہ دو دفعہ طلاق ہے اور پھر اس کے بعد یا آپ رکھیں گے یا آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو ایک عمومی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ طلاق غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق نہیں کاؤنٹ ہوتی نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق نہیں کاؤنٹ ہوتی اور اگر کسی مہینے میں میاں بیوی نے تعلقات قائم کیے ہیں تو اس میں طلاق نہیں دے سکتے طلاق توہر کی حالت میں کہ جب میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تو دین اور ایک ہی سٹنگ میں آپ تین طلاقیں نہیں دے سکتے جماعت احمدیہ میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک ہی سٹنگ میں تین طلاقیں دی ہیں تو اس کو ہم ایک ہی طلاق کنسیڈر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے جس کے بارے میں آ حضور فرمایا کہ اگرچہ یہ جائز ہے حلال ہے لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہے تو امر مجبوری جب انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے اور اس لیے تین طلاقوں کا بیچ میں رکھا کہ الگ الگ وقفے سے دیں تاکہ اگر فرض کریں کچھ عرصے کے بعد دماغ ٹھنڈا ہو گیا اور غصہ دور ہو گیا یا معاملہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ آپشن ہو یہ اختیار ہو کہ آپ دوبارہ اکٹھے ہو سکیں اور وہ رشتہ جاری رہے اس لیے تین طلاقیں ایک ہی وقت میں طلاق طلاق طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی جزاکم اللہ اگلا سوال میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں یہ سوال آیا ہے ڈیو کی طرف سے جی آ, انہوں نے تین سوالات پوچھے ہیں جی تو پہلا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آ, بچہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے لڑکے کی اور کہتے ہیں کہ اس اب میں اندازہ لگا رہا ہوں انہوں نے لفظ یوز کیا سرکمسٹینسز ہوئے ہوئے ہیں سرکمسیجن جی، ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ کیا مجھے اس پہ کیا کرنا چاہیے مجھے دوبارہ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح سرکمسیجن جس مقصد کے لیے کی جاتا ہے اگر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے بہت کم ہوتا ہے جی۔ تو اگر وہ ویسی سرکمسیجن ہے جیسی کہ عمومی کرائی جاتی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو نیچرلی ہوا ہوا ہے تو اس لیے اس کو دوبارہ میں خیر اس زحمت میں نہیں ڈالنا چاہیے لیکن پھر بھی ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے کہ صحت کے اعتبار سے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ آپ نے اس پروسیجر میں سے گزارنا ہے لیکن اگر اس کی سرکمسیجن ایسی ہوئی ہے جیسے کہ ایک عام بچے کی کرا کے ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے جائز ہے ان کا دوسرا سوال ہے کہ انہوں نے بچے کی ایک بیماری کا ذکر کیا ہے سافٹ کلفٹ پلیٹ ہاں جی مجھے اندازہ کہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بچے کی یہ ہے ہی نہیں تو کوئی دعا کے بارے میں پوچھا ہے کہ کوئی دعا ایسی جو میں پڑھ سکوں اس کے لیے کہ اس اس کے لیے ابھی اور آئندہ بچے کو صحت سے رکھنے کے لیے اگر اس کو پہلے ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہے تو پھر میں جواب دے سکتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے ہومیوپیتھک ہو کوئی بھی ہو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ اس کی اس سے مراد کیا ہے اس تکلیف کے نتیجے میں یا اس کمی کے نتیجے میں وہ کیا کہتے ہیں اس سے اس سے یہ پیدائش کے ساتھ ہے جی وہی اسی بچے کے حوالے سے تو اس کو اگر میڈیکلی آپ نے سارے ایکسپلور کر لیے ہیں تو پھر ایک عمومی طور پر دعا جو قرآن کریم نے سکھائی ہے کہ ربنا حبلنا نا من ازواج نا و ضروریاتنا نا قرۃ آیون وج اللہ للمتقین امامہ یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اس کا حوالہ اس وقت مستحضر نہیں ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ خدمت میں پیش کر دوں لیکن یہ دعا عموماً کرنی چاہیے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی اسپاؤز اپنی ازواج سے اور اپنے بچوں کی طرف سے دل کی اور آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما تاکہ وہ تکلیف دور ہو جائے تو اس حوالے سے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں لیکن شور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو اگنور نہیں کرنا کاش کہ مجھے یہ پتہ لگتا کہ یہ بیماری کیا ہے یا یہ کمی کیا ہے تو اس حوالے سے پھر کو بات ہو سکتی تھی اس لیے اس وقت تک ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے سکون کا اور رحمت کا باعث ہو اور اس کی صحت والا ہو ہر اعتبار سے آمین آمین سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج مرزا محمد افصل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے اور آج ہم فکی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں اختلافی مسائل نہیں لے رہے کوئی ایسی چیز جس کا تعلق اسلامی فقہ سے ہو یا اس اس قسم کے جو سوالات عام طور پہ ذہن میں ہوتے ہیں آج موقع ہے مرزا افصل صاحب سے آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number four one six four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر ہیں one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A اور اگر آپ پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن سکتے تو ہمارا پتہ ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام جو ہے ان کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں افضل صاحب اگلا سوال طارق صاحب کی طرف سے ہے مس آگا سے جی فرماتے ہیں کیا ہم ہاں جی کہتے ہیں کیا ہم باجماعت نماز علیحدہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی وضاحت کی ہے سوال کی کہ اگر ہم شروع کریں اکیلے ہوں نماز شروع کریں باجمات شروع کریں اور لوگ بعد میں ہمارے ساتھ شامل ہوں تو کیا ہمیں پہلے سے باجمات کرنا چاہیے جب لوگ آئیں تو اس کے بعد پھر باجمات نماز ہو جاتی جو جو نماز چل رہی ہو امام نے اکیلے نماز شروع کی پیچھے سے لوگ آ کے مل گئے یہ میں اپنا جو مجھے سمجھ آئی ہے کیونکہ ہاں جی۔ سوال انگریزی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے لیکن اگر فرض کریں آپ گئے ہیں اور آپ نے ایک نماز شروع کی اور کچھ لوگ آ گئے تو وہ جو لوگ آئے ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اونچی آواز سے کہہ دیں کہ جی ہم باجمات پڑھ لیں تو امام کو سلام پھیر کے باجمات پڑھ لینی چاہیے سلام پھیر کے دوبارہ شروع کر لینی چاہیے ٹھیک ہے جی, ہاں جی۔ ٹھیک ہے جی۔ جی، عرب میں عرب میں میں نے دیکھا ہے ہاں جی کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بے شک دو لوگ نماز شروع کرتے ہیں لیکن اکیلا کوئی نہیں شروع کرتا باجمات کیونکہ اکیلے سے تو باجمات ہوتی نہیں ہاں جی تو ہم نے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں خود بھی گیا ہوں فرض کریں مسجد میں اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے نماز شروع کی ہے یہ بات آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر کر کے تو نماز شروع کی ہے تو ایسے وقت میں اگر کو اس نے نماز شروع بھی کر دی ہے تو آپ اونچی آواز سے کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہو کہ ہم بعض جماعت پڑھ لیں میں نے بھی پڑھنی ہے تو اس وقت امام کو سلام پھیر کے دوبارہ پڑھ لینی چاہیے چلیے جزاکم اللہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ حماد صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں ٹرانٹو سے حماد صاحب السلام علیکم جی حماد صاحب السلام علیکم آپ پہ ہیں بات کیجیے محترم مرزا صاحب جی جی جی موسیقی کے حوالے سے ارشاد فرمائیں اور دوسری چیز یہ کہ آج کل حمد باری تالا اور نعت رسول مقبول میں سازوں کا استعمال ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے شکریہ جی بہت شکریہ حماد صاحب جی یہ جو <clears throat> ہے نا موسیقی کا سوال یہ بڑا کنٹروورشل ہے بعض لوگوں نے اس کو بالکل حرام قرار دے دیا ہے بعض لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور میں اس کی طرف آتا ہوں حمد و نعت میں بھی بعض لوگوں نے میوزک ڈال دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس اعتبار سے کہ حمد و نعت ہے تو اس کو اس کو اصل رنگ میں رہنے دیں میوزک کا اس میں ڈال کے تو اس کو خراب کرنے والی بات ہے میرے نزدیک تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو کہتے یہ ہیں کہ جناب جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو آپ کا استقبال جن بچیوں نے کیا انہوں نے گا کے کیا اور دف بجا کے کیا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہر قسم کے شاعری کے ساتھ دوسری مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ مدینہ میں ہی انصار کے گھر میں ایک شادی تھی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ غالباً پوچھا ان سے کہ کیا اس کے لیے آپ نے ایسے گانے والے یا گانے والیوں کا انتظام کیا ہے جو وہاں جا کے اور دف بجا کے اور گا سکیں تو انہوں نے کہا نہیں پر میں تمہیں پتہ ہے انصار کہ یہ ایک ہے عادت کہ وہ شادی بیاہ کے موقع پر اس قسم کی رسم کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیتاً میوزک کو حرام نے قرار دیا تو یہ جو انسٹرومنٹس ہیں جس جس جو میوزک کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہمارے جماعت میں کسی نے بانی جماعت حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلۃ والسلام سے ایک سوال کیا جی کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے لیکن لگتا ہے پتہ تاریخ سے کہ بر صغیر میں صوفیہ نے اسلام کی تبلیغ میں قوالیوں کا اور اس قسم کا انتظام کر کے تو بہت اعلیٰ اسلام کا پیغام پہنچایا ہے لوگ اس سے مسلمان بھی ہوئے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں جو ایسے لوگ تھے صوفیہ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا فرمایا ہم ان کی نیک نیتی پہ شک نہیں کرتے ہم اس کو حوالہ خدا کرتے ہیں لیکن فرمایا کہ یہ جو میوزک ہے یہ اپنی ذات میں تو کوئی فائدہ دیتا نہیں ہے آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں آپ سے اندازہ ہو جائے گا آپ جی جی کہ ایک صوفی تھے جو سما جس کو کہتے ہیں نا قوالی اس کو بڑا اہتمام کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک رات ان کے جب مرید کٹھے ہو گئے تو مریدوں نے کہا کہ ہم نے سما سننا ہے قوالی سننی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ انتظام کر کے ان کے لیے جو ان کے آلو آئے تھے فالوور خود جا کے سو گئے اور پھر صبح تجد کی نماز پہ اٹھے اور اپنا جو وظیفہ کرنا تھا تج پڑھنے پڑھ کے تو جب صبح نماز کے بعد وہ مریدوں سے ملاقات ہوئی تو جس مرید نے بڑا اظہار کیا تھا کہ مجھے سننا ہے سما اس نے کہا یا حضرت رات کو آپ سما کا انتظام کر کے خود جا کے سو گئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ میرے نزدیک اس میوزک کی آواز اور کوے کی آواز برابر ہے یہ تم لوگوں کے لیے میں نے انتظام کیا تھا فرمایا کہ وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ساری پہلو سامنے رکھ کے تو جو جواز یہ نکالا گیا ہے کہ اگر آپ ایسے انسٹرومنٹس استعمال کر لیں جو سما کے رنگ میں یا ایسی شاعری ہو جس میں اللہ کا ذکر ہے یعنی حمد و نعت ہے تو اس کو دونوں طرف سے اس کو اس کے لیے دلائل ملتے ہیں مجھے یاد ہے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ہمارے جو چوتھے امام تھے انہوں نے اس بات پر بھی یہی بات کی ہے کہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا سنتے ہیں اور اگر آپ میوزک کے ساتھ ایسی شاعری سنتے ہیں جس میں ولگیرٹی نہیں اور صاف ستھری شاعری ہے تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے اس لیے ہم میں ذاتی طور پہ اس بات کا قائل ہوں کہ اگر کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ کسی اچھی شاعری کے ساتھ یعنی حمد و نعت میں یہ اس بات کو لوگ زیادہ استعمال بھی کر لیتے ہیں لیکن ہلکا میوزک رکھتے ہیں لیکن میں وہ وہ جو دھوم دھڑکا ہے جس میں آپ کو شاعری کم سمجھ آتی ہے اور میوزک زیادہ آپ کو اس کی تان اور اس کی لے اور اس کی تھاپ جو ہے وہ زیادہ آپ کو کشش رکھتی ہے تو میں ایسے میوزک کے تو حق میں نہیں ہوں لیکن ہلکا پھلکا اگر ساتھ دف ہو یا اس قسم کا ہو تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگین اگر آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے تو میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں آپ اپنے حق کو استعمال کریں اور جن کو پسند ہے اور ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ اپنے حق کو استعمال کریں تو میرا خیال ہے ہم لڑنے سے بچ جائیں گے میرا مشورہ یہ ہے کہ اچھی شاعری کو سنیں اچھے گیتوں کو سنیں جو آپ کے اندر ایک نیکی کو ابھاریں تو اگر اس کے ساتھ کہیں دف ہے یا کوئی اور میوزک ہے اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو حرج لگتا ہے تو آپ بے شک اس کو نہ سنیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ مرزا محمد افصل صاحب تشریف فرما ہے سامعین آج کا پروگرام جو ہے وہ فقی مسائل کے حوالے سے ہے اور عام طور پہ میں اپنے جو ہمارے احمدی سامعین ہوتے ہیں ان سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ دوسرے جو غیر احمدی ہمارے مہمان ہیں غیر مسلمان جو ہمارے سامعین ہیں ان کو موقع دیں سوال کرنے کا لیکن آج کے پروگرام میں میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ فقی مسائل کے حوالے سے آپ سوال کریں لیکن وقت کی رعایت اور جو باقی گزارشات میں نے کی تھیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں آج ہمارے پاس مرزا محمد افصل صاحب ہیں جو سوالات فقی مسائل کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہیں ان کو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کا جواب لے سکتے ہیں four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number four one six four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر ہیں تو one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے ہمارا پتہ کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A آپ کے سوال کے ہم منتظر ہیں ایک سوال آپ کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سوال مجھ سے کسی نے ذکر کیا تھا جی اور اس کا تعلق ہے قربانی کا جو عید قربان پہ عید قربان پہ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ پہ سوال یہ تھا کہ کیا یہ فرض ہے جو شخص مالی طور پہ اگر گنجائش رکھتا ہے لیکن کیا بحثیت ایک فرض کے یہ قربانی کرنا ضروری ہے صرف ان کے لیے جو حج پہ جاتے ہیں اچھا باقیوں کے لیے اختیاری ہے اچھا یہ تو ہوگا فکے جواب ٹھیک ہے جی اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا مذہبی عبادات ہیں نا جی اس میں خواہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں یا آپ قربانی کرتے ہیں جانور کس طرح یہ سارے عشق کے قصے ہیں اور عشق میں حد نہیں ہوتی بے شک عشق میں آپ کی جذبات کا اظہار ہوتا ہے تو اس لیے ایسے مواقع پہ جواز ناجواز کی بات تو فقی اعتبار سے ہے تو وہ میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس قربانی کے پیچھے جو کہانی ہے جی وہ اس قدر زبردست ہے کہ جس کے لیے ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی یا نہ سمجھتے ہوئے بھی جی قربانی کر لیتے ہیں اور بعض کو سمجھتے کہ قربانی نہ کی تو شاید عید نہیں ہوگی جی میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام کی یاد میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کے پیچھے تو ایک داستان ہے خاندان کی اور اس کے پیچھے تو خدا تعالیٰ سے عشق اور محبت کی وہ گہری داستان ہے کہ ایک سو سالہ آدمی کو خدا ایک بیٹا دے کر فوراً آزماتا ہے کہ اس کو میرے راستے میں قربان کر دو جا کے چھوڑو بے آب ہو گیا جگہ میں اور وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ یہ کیا یہ کیا بات ہوئی کہ ایک تو اولاد نہیں تھی اب اولاد دیے تو کہتے جا کے چھوڑا پھر بیوی جس کا ایک ہی بیٹا غالباً مقدر تھا جب اس کو پتہ لگا تو اس نے بھی سوال نہیں کیا کہ کہاں بڑی عجیب عشق کی کہانی ہے بخاری میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت حاجرہ کو چھوڑا وہاں بیٹے کے سمیت تو غالباً اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس نے صرف اتنا پوچھا کہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو کیا بات ہے تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے جذبات میں جواب نہیں دے پا رہے تھے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی بات ہے تو انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ اللہ نے کہا ہے تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی طرف اشارہ کیا اور جذبات کی وجہ سے مغلوبیت میں آواز نہیں نکلی تو انہوں نے کہا پھر تم جاؤ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا یہ عش اس عشق کے پیچھے ہم ان کی یاد میں یہ قربانی کرتے ہیں کہ جب ابراہیم کو اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تو کہتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ نہیں نہیں اس کو نہیں ذبح کر تو کہتے ہیں ایک جانور مینڈا یا بکرا جو بھی تھا وہ تھا تو اس کو قربان کر کے تو پوری کر دی خالی جانور قربان کرنا مقصد نہیں ہے مراد یہ کہ اس زندگی کو اپنائیں جو ابراہیمی زندگی تھی تو پھر آپ کی قربانی کا مقصد جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا جزاکم اللہ ہمارے ساتھ حماد صاحب ٹورنٹو سے ایک دو حماد صاحب کی کال لیتے ہیں حماد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام میں معذرت خواہوں دوبارہ زحمت دی نہیں نہیں بسم اللہ جی۔ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہو کیونکہ قربانی کا ذکر ہو رہا ہے جی ایک کنفیوژن ہے جی عام طور پہ یعنی جو تعلیم ہے وہ یہ کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے جی ٹھیک ہے جی خصی جی۔ جانور کی قربانی کے حوالے سے آپ کیا رائے بہت شکریہ جی شکریہ ہم آج سے بڑے زبردست سوال کر رہے ہیں لاویٹ جی ہاں جی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا زندگی میں دنیا میں بھی تو اس تحفے سے آپ کا پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اگلے کو کیا سمجھ کے تحفہ دیا ہے بدقسمتی سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی یا پڑی ہوئی ہے گرد پڑی ہوئی ہے تو چلو یار انو دے دیو تو وہ لینے والا تو چلیں جو بھی محسوس کرے گا آپ کا اپنی ریفلیکشن اس میں ہوتی ہے قربانی میں کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح ایک بنیادی بات ہے کہ جانور جو آپ ذبح کریں وہ بے عیب ہو سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو دان ٹوٹے ہوئے نہ ہو لنگڑا نہ ہو اس قسم کا نہ ہو یہ جو جانور کو خسی کر دیتے ہیں یہ بھی ایک عیب ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جانور سے پرہیز کرنا چاہیے یہ میری ذاتی رائے ہے ممکن ہے فوکا کہ اس میں مختلف رائے ہو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جانور کو خسی کرنا ایک نارم نہیں ہے ایک نیچرل نہیں ہے تو جب آپ ایک قربانی کر ہی رہے ہیں تو کیوں ایسی حرکت کرتے ہیں اس جانور کے ساتھ کہ جس میں اس کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں اور صرف اس کو اس کا وزن بڑھانے کے لیے یا کسی اور مقاصد کے لیے آپ اس کو اس قسم کی حرکت سے گزارتے ہیں تو میں عشق کے اس معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ میں جب قربانی کروں گا تو میں ایسے جانور کی نہیں کروں گا جس کو اس اس اس معاملے میں سے گزار کے خسی کر دیا گیا بلکہ وہ جانور کروں گا جو بالکل بے عیب ہو کیونکہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں زیادہ بکر کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں صحیح بات میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے سے مجھے یہ بتا دیا کہ جو میری طرف آتے ہیں نا ان کو میں ضائع نہیں ہونے دیتا تو یہ قربانی تو وہ یاد دلاتی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بے عیب کا جو اس میں شرط ہے کہ بے عیب نہ ہو اس میں جو ظاہری علامات ہیں یا نشانیاں ہیں کہ مطلب سینگ نہ ہو ٹوٹا ہوا دانت صحیح ہوں لنگڑا ونگڑا نہ ہو اس قسم کا اندھا نہ ہو تو یہ خسی بھی ایک ایب کی شکل بن جاتی ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ مرزا محمد افصل صاحب ہیں سامعین ہمارے پاس تقریباً دس منٹ ہیں فقی مسائل کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال افضل صاحب ایک سوال ای میل کے ذریعے آیا ہے ہمارے پاس جی۔ ڈیو صاحب نے پوچھا جی۔ غالباً وہی ڈیو ہیں جنہوں نے پہلے جی۔ کیا ہے انہوں نے یہ سورج اور چاند گرہن کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اس میں حاملہ عورت کے لیے کیا احتیاط ہے جو ہے نا ہماری عام جو روایات ہیں اس میں بہت سی باتیں ایک بدزنی کے رنگ میں کہہ لیں یا خوف کے رنگ میں کہہ لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک نیچرل فنامنا ہے جی اور اس کے اثرات ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایسی حالت میں ایسی خاتون کو اس سے دور رکھا جائے کہ اس کے اوپر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ نہ ہو سکے میں آج ہی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سورہ بکرا کا وہ رکو تیسرا رکو پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے کمال کر دیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو اجرام فلکی ہیں یعنی جو جی اجرام فلکی ہیں جو آسمان میں ہیں جی اس کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا فرمایا کہ بعض اوقات ایک ایسا سیزن آ جاتا ہے جس کو ہم سیزن کہہ لیتے ہیں کہ عورتوں کے بچے اسکات ہونے شروع ہوتے ہیں بچے گرنے شروع ہوتے ہیں ضائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں فرمایا بات کر ایسا تھا کہ ہڈیاں ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہیں کسی کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی کسی کی ٹانگ کی ٹوٹ گئی کسی کچھ ہو گیا فرمایا یہ ساری باتیں کو انسیڈنس نہیں ہے بلکہ یہ سارے وہ اثرات ہیں جو اجرام فلکی کے نتیجے میں ہوتے ہیں اگر ہم ان سے احتیاط کر لیں ان دنوں میں تو ہم ان حادثات سے بچ سکتے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سورج اور چاند گرہن لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دو اجرام فلکی ہیں ان کو ایک خاص شکل میں یہ کنورٹ ہو گئے ہیں ان کے وہ اثرات جو ان ریالٹی فائدے کے لیے ہوتے ہیں وہ اس سے نقصان کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ خواتین کو اتنی دیر تک جب تک یہ گرین ہے ہم ان کو حفاظت میں رکھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ان پر ڈائریکٹلی وہ لائٹ نہ پڑے یا اس قسم کی چیز نہ ہو تاکہ وہ کسی قسم کے خطرے سے دو چار نہ ان کا سوال ہے ظفر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی فرمائیے وہ کھسی بکری کے بارے میں کہا جی۔ لیکن جو کھسی ہوتی ہے اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں ایک تو اس میں سمیل نہیں ہوتی دوسرا جو ہوتا ہے ہے اس میں سمیل آتی اور دوسرا وہ اچھا صحت مند بھی ہوتا ہے ٹھیک بہت شکریہ ظفر صاحب وضاحت کا افضل صاحب نے اس کی وضاحت کر ٹھیک ہے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ٹیکنیکلی ہے نا میڈیکل چیک کرانا چاہیے کہ خسی کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر نہ کریں تو کیا ہوگا جی تو کیا خسی کرنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ ساری باتیں اگر میڈیکلی دیکھ لی جائیں تو پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے میرے نزدیک خسی بکرا پیدا تو نہیں ہوتا جی اگر وہ خسی بکرا پیدا ہوتا ہے تو الگ بات ہے ورنہ آپ کو کیوں اس کو خسی کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں اسمیل آتی ہے بعض لوگوں کو نہیں آتی کسی سے بھی نہیں آتی کسی چیز سے تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈبیٹیبل ہے لیکن میرے نزدیک آپ جو بھی اس میں تبدیلی کرتے ہیں وہ وہ تبدیلی نہیں ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے جزاکم اللہ اگلے مہمان نیو یارک سے وسیم صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں وسیم صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام صاحب کیا حال ہے جی بالکل ٹھیک کیا حال ہے آپ کا جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو نمازیں ہیں فجر ظہر اثر مغرب عشاء جی تو ان کا ان کے ناموں کا مطلب کیا ہے ناموں کا کیا مطلب ہے جی جی چلیں ٹھیک ہے مرزا صاحب نے نوٹ کر لیا بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کا جی جن کا تو مجھے پتہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں جی فجر کا نام جو ہے فجر کہتے ہیں کسی چیز کا پو پھٹنے کو فجر کہتے ہیں کہ وہ نماز جو ہم کچھ روشنی میں اور کچھ تاریکی میں پڑھتے ہیں اس کو فجر کہتے ہیں ظہر کہتے ہیں ڈھلنے کو کسی چیز کے جی تو اس لیے جب سورج ڈھلتا ہے تو ہم ظہر کی پڑھتے ہیں عصر کے معنی مجھے نہیں آتے مغرب کہتے ہیں جب کوئی چیز غروب ہو جائے تو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور عشاء جو ہے وہ تاریکی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی نماز جو تاریکی میں پڑھی جائے اثر کے معنی میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہیں میں پتہ کر کے بتا دوں گا اللہ فور ون سکس فور اس میں بیسکلی نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ کر دیا ہاں جی وہ جو ہم ٹائمنگ ہے نا بارہ بجے ایک بجے وہ تو ہم نے مقرر کی ہے نا جی۔ ان ناموں میں دراصل نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہے جزاک اللہ four one six four one zero six five two two سامعین پانچ منٹ آپ کے پاس ہیں آج کے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہونے کے لیے four one six four one zero six five two two studios کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے اسی طرح کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ اور voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہمارے اگلے مہمان میں ساگا سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں جمیل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے جی میرا کوشچن ڈائیورس کے متعلق ہے there are different version of divorce کی کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتی ہے جی تو دو جو بڑے پرومیننٹ ورژن ہے اس میں ایک تو یہ کہ آپ three times at a time کہہ دیں تو وہ ہو جاتی ہے دوسرا موقف یہ ہے کچھ لوگ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ تھری ٹائمز اگر کہہ بھی دیں تو وہ ایک دفعہ ہوگی پھر اس کے بعد وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے دے ہیو ٹو اسپینڈ اور اس کے بعد وہ ہوگی تو what what is your point of view and which one is just to clarify which one is authentic version thank you جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جمیل صاحب آپ نے پہلے میں نے جواب دے دیا کہ میں بتا دیتا ہوں اتھینٹک ورژن جو ہے نا اکثر فوکہا کے نزدیک وہ یہی ہے کہ تین طلاق ایک وقت میں افیکٹو نہیں ہوتی ایک ہی سٹنگ میں تو اس لیے ہمارا بھی ہم چونکہ حنفی فقہ کے قریب ہیں تو جماعت احمدیہ میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ طلاق کے بارے میں کہ طلاق ایک ہی وقت میں تین طلاقیں جو ہیں وہ افیکٹو نہیں ہوتی اگر آپ نے تین دے بھی دی ہیں تو وہ ایک ہی کہلائے گی اپنے وقت پہ دوسری طلاق آپ کو دینی ہوگی اور اس کی حکمت میں نے بتا دی تھی کہ بعض اوقات انسان کسی وجہ سے جھنجھلایا ہوا ہوتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے اور پھر اس کو مہینے کے بعد خیال آتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے تو اگر تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دے کے افیکٹو کر دیں تو ان کی دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا کیونکہ طلاق مچور ہو جاتی ہے ڈن تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اکثر نے کہا ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے سے طلاق افیکٹو نہیں ہوتی بلکہ اس کو تین مختلف اوقات میں دینا چاہیے اور جیسے کہ میں نے کیا تھا کہ توہر میں دینا چاہیے توہر کہتے ہیں پاکیزگی کو یعنی جس مہینے میں میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے اس وقت آپ اس کو جب وہ پیریڈ سے فارغ ہو تو this this very your talaq should begin آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم مرزا محمد افضل صاحب تشریف فرمائیں افضل صاحب ایک سوال ہے اس کے انگریزی میں جس کو برتھ کنٹرول کہتے ہیں ہاں جی اردو کو مجھے لفظ نہیں آ رہا اس کے بارے میں کیا ہے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اسلام نے اس میں گنجائش ہے اس کی جی حضور کے زمانے میں صحابہ نے سوال کیا تھا پوچھا تھا بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس زمانے کے حساب سے جو بھی برتھ کنٹرول کا طریقہ تھا وہ استعمال کرتے تھے اور آ حضور وسلم کو پتہ تھا اور آپ نے منع نہیں کیا اچھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر تولید نسل کو روکنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہ ہو تو قرآن کریم نے جس بات سے منع کیا ہے اس ریزن کو چھوڑ کے آپ اگر چاہیں تو آپ کریں مثلاً قرآن نے کیا ہے کہ لا تختلو اولاد کم خشیات املاک کہ رزق کے ڈر سے کسی کو بچے کو تم پلاننگ نہ کرو کہ تمہیں رزق کا ڈر ہو کہ میں بچے کو کہاں سے کھلاؤں گا فرما خدا نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ریزن کو چھوڑ کے مثلاً صحت ہے جی بیگم کی صحت ٹھیک نہیں ہے یا اس کے اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس سارے بچوں کو آپ تربیتی رنگ میں اس طرح ٹائم دے سکیں کہ ان کے لیے ضروری ہو تو ان ضروریات کے پیش نظر برتھ کنٹرول جائز ہے اور صرف ایک ہی وجہ جس سے منع کیا گیا ہماری جماعت میں بشیر احمد صاحب نے اپنی کتاب میں جو آپ نے سیرت خاتم النبین کے نام سے لکھی ہے اس میں ایک چیپٹر باندھا ہے جس میں اس بات کا جواب دیا فرمایا کہ ہاں جائز ہے لیکن اس کا جواز جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے خام خواہ اس حق کو استعمال کر کے تو نسل کو محروم نہیں کرنا چاہیے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ مرزا محمد افضل صاحب ہیں ایک اثر کا ترجمہ بھیجا ہے عمران صاحب نے مساگا سے فرماتے ہیں بائی دا فلیٹنگ ٹائم یہ تو ترجمہ ہے نا <laughs> اب اس کا اردو میں اس کا میں نے دیکھا ہے جی اچھا۔ ایک جگہ کے اثر کے معنی ہیں جو جس میں سی کہتے ہیں ایک اثر کے معنی ہوتے ہیں دبانا یعنی جس میں سورج کو دبایا جا رہا ہے لحاظ عمل اچھا۔ تو کہتے ہیں کہ پچھلے پیر کی جو نماز ہے اس کو اس لیے اثر کہا جاتا ہے کہ اس میں سورج کو لگتا ہے کیونکہ اسے کوئی دبا رہا ہے اور اس کو پیچھے کر رہا ہے تو اس اس حوالے سے اس کا نام جو ہے وہ سر رکھا گیا ٹھیک ہے ہمارا آخری منٹ جی آپ کے اختتامی کلمات میں آج معذرت چاہتا ہوں دیر سے آیا ہوں تھوڑا سا میرا آج بڑا دل تھا کہ میں اپنے سامعین کو بتاتا کہ میرے پروگرام سے میں کیا سکھانا چاہتا ہوں میں یہ جو جواب دیتے ہیں تو آپ کے سوالوں کے جواب ہیں میں اصل بات میرے دل میں میری خواہش یہ ہے جی۔ کہ میں فقہ کے نام سے اپنے سامعین کے اندر وہ فقہ پیدا کر دوں وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دوں کہ آپ کو خدا کے ساتھ ایک توجہ آپ کی ہو جائے اور عبادت کی طرف آپ کو لے کر آؤں اور آپ کو بتاؤں کہ فقی اعتبار سے کس طرح آپ اپنی زندگی کو روحانی طور پہ زندہ کر سکتے ہیں تو اس کا چونکہ وقت نہیں ملا اس لیے میں اپنے سامعین سے یہ کہتا ہوں کہ میری خواہش میری کوشش یہ ہے کہ میں اگر کسی کو بھی اس راستے پہ ڈال سکوں کو اپنی روحانی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لے اور روحانیت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے تو میں سمجھوں گا میرے پروگرام کا مقصد پورا ہو گیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق ادا کرے جزاکم اللہ اور اسی پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں آج کنٹرولز پہ سید صباء الحق صاحب تھے ان کا شکریہ افضل صاحب آپ کا شکریہ پروگرام میں آئے سامعین کا شکریہ آپ نے پروگرام سنے ای میل کے ذریعے اور اپنے سوالات ٹیلی فون کے ذریعے اپنے سوالات بھیج کے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اب آپ کی خدمت میں عربی کا پروگرام پیش کیا جائے گا مکرم نظیر اور ساتھیوں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 زندہ باد احمدیت زندہ نادى خسرانه والتاح مقعده من النيران ظهرت كمثل الشمس حجة صدقنا أو كالخيول الصافنات بشاني هل كان هذا فعل رب قادر أم هل تراه مكائد الإنسان اليوم كل مبايع ذي فطرة ازداد إيمانا على إيمانه فمن عادى رأى خسرانه والداح مقعده من النيران كيدوا جميعا كلكم لإهانتي من صفاني قوموا لتحقيري بعزم واحد ثم انظروا اعظام من واحد إيماناً على إيماني اليوم من عادى خسرانه والتاح مقعده من النيران هل يستوي أهل السعادة والشقاء أفأنت أعمى أو أخ الشيطان الوقت يدعو مصلحا ومجددا بنظر طاهر وجناني بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو في عموم كندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق ارحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الاحمدي الصوت الحقيقي للاسلام. هذا البرنامج كما عودناكم يبث كل يوم سبت من الساعة العاشرة حتى العاشرة والنصف مساء بتوقيت تورنتو. يمكنكم اعزائي الاستماع الى البث الاذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق اف ام على التردد 100.7. كما يمكنكم الاستماع للبرنامج باستخدام الانترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول على الموقع www.voiceofislam.ca بالدخول إلى الموقع ستلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة فيمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج أو بعد البرنامج كما يمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa.voiceofislam.ca يسرنا استقبال وأسئلتكم خلال وقت بث البرنامج على الرقمين واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعيد الرقم خمسة خمسة أربعة واحد صفر خمسة اثنان اثنان أو على الرقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان المستمعون الأعزاء Eh, ارحب بضيفي سيد ركان المصري السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سنستكمل في موضوع حياه خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر طبعا هذه الشخصية العظيمة التي شهد حتى الأعداء شهدوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشخصيته المميزة خاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان له شخصية خاصة فنحن عندما يوجهنا الله سبحانه وتعالى ويقول لقد كان لكم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا إذا أن نتعرف على أخلاق هذا الرسول الكريم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فحبذا لو تحدثنا عن اخلاقه نستكمل <clears throat> الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. آه نعم لقد بدانا في الحلقه الماضيه تكلمنا عن شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدانا آه الحديث عن أخلاقه شخصيته أولا ثم أخلاقه فقد وصف بوصف جامع شامل كامل في القرآن الكريم من قبل حضرة العزة الله سبحانه وتعالى حيث قال وإنك لعلى خلق عظيم وفي وصف آه عن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض وتكلمنا عن الصفة المميزة في شخصيته التي لم تطلق لأحد غيره وهي الصادق الأمين الإجماع الذي حصل له ولم يحصل لأحد غيره بدأنا بالحديث عن علاقته بالله سبحانه وتعالى نستكمل إن شاء الله في هذه الحلقة ونبدأ بعرض بعض الحلقة النقاط المميزة طبعا حياته كتاب مفتوح لا يمكن إحاطة كل ما في سيرته ولكن نحاول أن نستعرض بعض الأخلاق وبعض الحوادث التي تؤكد هذه الأخلاق ف معروف أن, أن الله سبحانه وتعالى أرسله لإعادة التوحيد إلى الأرض فقد كان صلى الله عليه وسلم يكره الشرك ويكره كل فعل يمت إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى وفي حادثة عندما كان على فراش الموت وكان هذا الحديث روته عن عائشة كان يردد دائما لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يعني هنا هذه من ال من ال ممكن أن تقال من الوصايا الأخيرة التي ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عدم الاشراك بالله ومعروف ان الله سبحانه وتعالى قال ان الله يغفر الذنوب جميعا ولكن لا يغفر ان يشرك به وهنا اشاره وانظر ما يحدث الان لان الشرك لم يعد هو وضع تمثال او صنم وسجود اليه علما أن بعض الديانات تقوم بهذه الأفعال ولكن نحن كمسلمين هي نقطة مهمة جدا للعودة إلى الله سبحانه وتعالى ونلاحظ في في الفترات التي كنا يعني ضمن المجتمع الإسلامي الذي يتكون من عدة طوائف أو فرق فكانت كان موضوع القبور وتعظيم القبور و يعني التكلم إلى إلى الميت أو الحديث إليه بطريقة تجعل فيها بوادر الشرك ظاهرة ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا أن هذه الأفعال هي ليست من أفعال المؤمنين الموحدين وإنما من أفعال المشركين والمشركين هي طبعا هم الذين أشركوا بوحدانية الله سبحانه وتعالى هذه أول نقطة النقطة الأخرى آه نتكلم عن إيمانه القوي والراسخ وشجاعته وتوكله على الله في كل الظروف وحادثة شهيرة جدا يعني معروفة لدى الجميع ولكن فيها عبرة حكما آه وخصوصا حين اتخاذ القرارات وقرارات مصيرية وكلنا يتعرض لضغوط يمكن الاستفادة من هذه الحادثة في بداية الدعوة الإسلامية وعندما اشتد الاضطهاد وعندما بدأ الإسلام ينتشر بين الفقراء والشباب والأرامل والنساء والمستضعفين فتحول عدم اللامبالاة بين أهل مكة إلى التفكير الحقيقي للقضاء على الإسلام بعدة أشكال وعدة طرق وكان بعضها لنقول سياسيا تكتيكيا وبعضها تحول إلى اضطهاد ومواجهة فعندما اجتمع أهل مكة فقرروا بداية أن يغروا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعرضوا عليه عرضا ربما لو عرض على أي أحد آخر لقبل به لأنه كان عرضا سخيا وكبيرا ومن خلال عمه أبي طالب حيث أجمعوا وقالوا بأنه لو أراد ليطلب محمد صلى الله عليه وسلم ما يطلب من المال والجاه والملك يمكن أن نعطيه كل شيء ولكن فليترك هذه الدعوة نعطيه كل ما يريد شرط أن يترك هذه الدعوة وعندما ذهب أبو طالب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني قص له ما حدث وعرض عليه هذا العرض وقال له طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حزن لعمه أبو طالب بداية ولكن الموضوع مصري فقال والله يا عم لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله أو أهلك دونه يعني هنا موضوع التوحيد أساس لأن لب الدعوة هي التوحيد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي بأن ما تعبدونه, تعبدونه دون الله لا جدوى منه ف في هذا الموقف نستفيد من بأنه عندما يتعرض المؤمن إلى أي اضطهاد فليتذكر هذه الحادثة لأنها حادثة مهمة جدا تقوي الإيمان وتدل على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكله على الله وفي حادثة أخرى وبينما كان المشركون ومعروف هذه الحادثة أيضا في معركة أحد يعلنون الانتصار على المسلمين وقد آه جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعني كانوا المشركين يعلنون فلان مات وفلان مات وفلان مات يهللون و وفي هذه الغمرة من الهتافات يعني ظل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة ساكتين لا يتكلمون ولكن عندما بدأت الصيحات تقول أعلو هبل أعلو هبل يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يحاولون أن ينقذوا أنفسهم بأن لأن المعركة كانت في أواخرها ولكن كان هذا فيما يخصهم ولكن عندما مس الموضوع وحدانية الله سبحانه وتعالى وبدأ المشركون يقولون أعلو هبل أعلو هبل فهنا يعني فارت غيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدر أن يتمالك نفسه وقال والصحابة وردوا عليهم الله أعلى وأجل هنا تفاجأ المشركون طبعا بهذا الأمر لأن حسبوا أن الكل ماتوا إلا أنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا والله سبحانه وتعالى تولاهم بعنايته وحماهم وأيضا في حادثة أخرى تدل على نبذ الرسول صلى الله عليه وسلم لموضوع الشرك فمعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد له ولد سماه إبراهيم ولكن الله سبحانه وتعالى توفاه وطبعا حزن الرسول صلى الله عليه وسلم وحزن الصحابة وحزن الناس على فراق إبراهيم وفي هذه اللحظات يعني كسفت الشمس فظن الناس أن هذه آية سماوية عبارة عن عزاء أو تعزية للرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان المجتمع في ذلك الوقت يؤمن بأن ببعض الظواهر الطبيعية كانوا ينسبونها إلى أحداث جليلة تحدث عند بعض العلماء أو بعض المكلمين فينسبون أن هذه الأحداث بسبب تقع هذه الظواهر بسبب أحداث معينة تظهر من هؤلاء فكانت هذه إشارة اعتقدوا أنها عزاء من السماء لموت إبراهيم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لحياة أحد ولا لموته وهنا أيضا نفهم أنه لا يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال أن يشرك بالله وفي حادثة تدل على ثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى في أحد, أحد الأيام وبينما كان رسول صلى الله عليه وسلم نائما وبدون حراسة طبعا رآه أحد الأعداء وأراد قتله يعني كأنه اغتنم الفرصة قال الآن لا يوجد حاجز بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتنم الفرصة ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحال فقال له هذا المشرك يعني أو العدو من يمنعك عني يظن منه, منه أنه الآن لوحدهما ولا يمكن أن يمنعه أحد عن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي رباطة جأش وفي ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى الله كلمة واحدة فقط قالها الله وفي هذه اللحظة سقط السيف جامدا سقط السيف من من من هذا الشخص ويعني وقف جامدا وكأنه ينتظر أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلته هذه وبينما على العكس تماما يعني هذا هذا أمام الأشخاص وبينما على العكس تماما عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الله يكون في منتهى التواضع والاستكانة والحالة التي التي يشعر فيها أنه أن الإنسان أمام ملك عزيز قدير فروي عن روى أبو هريرة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنت يا رسول الله فرد عليه قائلا ولا أنا إلا أن يتغمدنا يتغمدني الله برحمته وأيضا من ال من ال من ال من العلامات المميزة للرسول صلى الله عليه وسلم هو ذكره الدائم لله سبحانه وتعالى مداومة المشغولية بالله سبحانه وتعالى حتى في النوم يعني معروف أنه كان يدعو رسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء قبل النوم في دعاء بسمك اللهم أحيا وبسمك اللهم أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وكان يدعو في دعاء كلنا نحفظه ربما ولكن هو دعاء جدا مفيد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي رواية واجعلني نورا كان في هذه الحالات عندما يذكر الله سبحانه وتعالى يعني كان يبدو للناظرين وكأنها وكأن وجوده كله لله كان يذوب في حب عميق وينبض كيانه كله بشوق وإخلاص فريد لله سبحانه وتعالى كان يرى دائما ضرورة أن تكون العبادة بسيطة دون تعقيد يعني نذكر أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في معظم إمامته للصلاة كان يؤم الصلاة في مسجده المصنوع المصنوع من من الخشب والمسقوف بالجريد والسعف الذي كان ينفذ منه الماء إذا هطل كانت أرضية المسجد من الحصاة والرمل وفي أحد المرات تبلل الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر مرة ولكن كان لا يؤخر الصلاة ولا يؤجلها بسبب هذه العوائق هناك حادثة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال أصحابه رضوان الله عليهم فمثلا ما أقصده هنا هو في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى فروي عن عبد الله بن عمر أنه كان رجلا حريصا على التقوى والتطهر فقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل وعندما بلغ ذلك عبد الله لم يترك قيام الليل بعدها يعني أن الإنسان كحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن لوحده يستفيد من العبادة فقد كان يعكس هذه العبادة على أصحابه ومن حوله حتى أنهم يعني كانوا كالذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي يعني ينقذهم من بئر عميق فكان يرفعهم منازل ومنازل بصحبته ونوره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك أعزائي المستمعين طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية العظيمة التي مرت على البشرية التي اعترف بحسن صفاته وحسن أخلاقه القريب والبعيد حتى الأعداء تكلموا حت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخصيته السلم و شخصیت الله سبحانه وتعالى اللہ يوفقنا وطعَََ تكون عباداتنا وصلواتنا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكما يسر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبقى كما وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أعزائي المستمعين انتهى وقتنا لبرنامج هذا اليوم كان معكم معتز القزق من برنامج الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام شكرا لضيفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء ست تمارکر ترف ہوئی پر سوتر جہار آنک جہار کروڑی تو ما آسیا بھائی ای تو آخر محدود ای تو آخری زمانہ مسیا تو یہ تو آخر منا چود شتابی ہو گیا پار تما کی ط السلام علیکم اللہ شروط بنرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت امام محدود آبربوت ہوئیشت جامات آمدیا مسلم جامات اپنا سنا چیز سائفل اسلام آپس اف اسلام بنلا سنچھ جی ٹی ایف ایکش دشمک ساتھی انس اف اسلام ڈٹ سیے ٹھیکانا پہ آجکر یہ انوشان پوتر قورن شرفر سوندر اور مہات نہیں آلوچنا کرو ہمارے یہ انٹھانے جناب مولانا سلائم آمد صاحب بنشے جینا طارک مباشر صاحب یو کے تھے اسٹوڈیو تے آپ نجامل ہق صاحب اور شاہد مسود صاحب السلام علیکم وعلیکم الحمد اللہ پر بندرا ان شروع ہمارا کوئی فون نمبر آپ کے پرشن کرتے پہ number four one six four ونو six five two two toll free وانٹ فائیو فائیو فور وکس فائیو ٹو ٹو আমি প্রথমেই জনাব নিজামুল হক সাহেবকে অনুরোধ করব যে হজরত মুসিমাউদ ইমাম মাহাদি আলাইসাল্লাম পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে যে আলোকপাত করেছেন সংক্ষেপে যদি তা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন ইসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত নহমদহু আনসল্লি আল্লাহ রসুলহিল করিম ہمیں جو آدیش ہو مسیم جگ امام جنہیں ہمارے پرتاد امام جا کے ہم میم تاری قرآن جو آیا ایلحام آکار نازل ہو چل تر ایک آپ آپ سامنے انچی سکل کلت آل قورانے ہمیں یہ کتار ساکی اور ہمارا سارا دنیا سامنے یہ ساک دان کری ستیہ ساداکاد جا کھدا پرچیے دے تا پیے قورنہ سی خود آواز شنے شکشالی مہاباہ ردرشن دیکھیں جنہیں قورن پر دڑھان انےچی ستا اور جگتر ادھتی ہمارے ہردمان درا ایمن جمن پانی درد سوتردیتی سب کے درم اور یہ آلوکر آنا چیز ست آلو نورے حکیق لب کر جا ادارے پدا جا آللہ چار باقی سب کچھ ہدیہ کے شیتل کر دے اٹھائی ایک مات جو پتے چلے مانس پروتی اور ٹھیک سیبی آسے سرپتار کھولس پر تارک مب صاحب مشنری آمد جامات فون لائن آن السلام علیکم سوندر کر گا ہزر ایک دل پر مدان کرتی پاکستان سرکار ایک جن ساسد اوسرپرپٹین سردار صاحب ملت پوران خاطا منا بینداب نمبر آیا ترنت پاٹ کر راجن المارا بردے بیسودگار کر تے دارا من کربھ کر پکے ٹانار ساپر لبر یہ جاتی کرارپا کر گھائل کر تم ہی اسپرشکر درون کے دکایا پھلے دیکھو دی شکر کتھا مت آدی بروی پکی اور پاکستان ہوتے دے بہت بڑا جا آدھے مسلمان بولے کتا جن سرکار پک باجنگ دل بولے تک پرشن آسے چاہدی دیر تھی ناگار نہیں مسلمان محمد رسول اللہ اچھا اسلام استمب آئے جت گلو خاتمت مس محمد اللہ پبتا جو بیک خاتمہ نبی اصوار کری آدی ہوا تو دور کتنا اسلامی بہربت سی بی اسپش بھا مہانبی صلی اللہ علیہ کے ہاتھ آخا دیا تک یہ قورن مانے مرزا صاحب قرائن چی بڑ من کرا دے امنی بھائی اور میتھا ہم جاچائی کرتے گیا سادار مانش ملے میتھاچار بجتے پہ آمدی ستیہ اندابن اور گرن کر سد آپ آل ملاما آپ سے آمدی آشر نمبر بروجا آمدیات ستیہتارچار ایک کارن ہو جائے مہانس مانب سکول کلیہ محمد قرآن جابت کلان آپ لکھے قرآن کے سمان کر بھائی آکاشی سمان ل ایک جگہ لکھے ہمارے پھر پہاڑی ہمارے پن اللہ تعالی لمانے لب کرتا ماہبر پچہتر ایک ناچت آنوباد کن کرش بڑھ انگن گلو آپ مت بلی سروس کتا بولنا برن ہم اسلام سے کچھ گلو خاتا منابی مانے ترقر ایک آپ ہزر سب سمجھ مہانب اللہ تک مہانبی صلی اللہ کمالیپتا شیش ہو گیا میتھا پرتارکار مہانبیم بردے کو جامات مہانبی باد دے ان کا صاحب آپ سب چاہتے سوزا راستہ آلوک راشد آدھات اور جان بر جگہتم پد پردرشک قوران کریم یہ کتاب پریتر جابت بھیترک اور متانکر میماسا میماسار دائتھار نہیں ایسے ار آیا آیا شبدے شبدے ہزاروں دارا پرواہ مشے آر مدد پرچور جیون دائنی پانی حیات بھرپور ہوئے جر ابرے بھیپل پریم برل اور امول منیمک لک روے جا پر ہی پردرشت ہو چلے یہ ایک اتم کشی پاتر جار ساجے ہمیں ستیہ میتھار مدد پارتک کرتے اجزل پردیپ جا ہم کے ستیہ پت پردرشن کر سندے نہیں سمس لوک ستیہ پتھر ریچے اور سی پتھر سنگے ایک پرکارپرک ریچے تر ہرن شروف آکرش ہدے خودائے کریم سوئ ایمن بنیا آپ پرتمرتی آکشٹ ہو جا تا سستی لو کراس کے صاف اور سرل کتا شنارن بار پرد کرنا تر پرت خوشی منے آگرہ سہکارے قبول کردی کے چنتا چیتنا کے آلوکت کروائے بہشت ہوتا پر تر جگہ ان شرے پڑے دباد شاید مستد صاحب ہمیں یہ مہرے آس جناب سالح احمد صاحب پرنسپال جامع آمدیہ ان پرسر جامع آمدیہ بننے ساہتر اوپر وہ چاترد پڑی تکینکم কেমন আছেন আপনি আপনার কাছে আমাদের প্রথম যে অনুরোধ সেটা হচ্ছে হজরত মুসিম আসলাম যে কোরআনের খেদমত সারা জীবন করে গেছেন তো সুরা ফাতেহার যে তফসির উনি করেছেন সেখান থেকে কিছু হাইলাইটস যদি আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন আমরা জানি যে হজরত ইমাম আলী ও মসিহ মাহমুদ আলাইহিস সালাম کہ আল্লাহ تعالیٰ শেষ যুগে সমস্ত মানব জাতিকে হাজর মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ সাল্লামের পতাকা তুলে একত্রিত করার জন্য তারই আনুগত্যে প্রেরণ করেছেন তিনি এই দুনিয়াতে এসে পবিত্র কোরআনের সে সকল অমূল্য রতনগুলো যা এই যুগে প্রকাশিত হওয়ার ছিল তা তিনি প্রকাশ করেছেন সুরা ফাতেহা সম্পর্কে হাজরত মসিহ মাহমুদ মাহদি আলাহ সালাম অনেক তফসিল লিখেছেন سوکھ اتر مرمبانی تعلق قرانست ادش گلا برنا کرم ہملہ یہ شبد مدد اللہ تعالی د ایکلائ سکل ادھیکارکل جگتے سرش ہا کے پرشت کراش جگت سوچنار بننا کرتے اوستھت سب چیز ربدول آلمی یہ کہاش کر خودا تعلار انرجت اجاچی کرپارازی سب اللہ تعالی پر جا الحیم شبد مدد اللہ تعالی برنا کردوک ستا برننا کر جا مالکال پبرتار چارترکشو مدد مدد مدد اللہ تعالی برنا چھپ کی کرم آسلک شکی اللہ دیا شکی اور کپا کر سفر سرل سدر پت یہ سوکھ تتو اللہ تعالیت سرات السطمیر مدد برننا کرم نو مدد اللہ کے منہ میں آلر پتے جا پریچال ہوپرکے ہٹا ایک دن رات شانے راستہ من مسجد آئی اللہ کے ڈاکی شانتی پیتے یہ دا شکار درکار ایک دل دیکھ جھون تم یہ کارڈ تم ٹھیکانا ہمار چا سر چلے اللہ ہم نے ہمارے آلو چلے جا کے کتائی چاہتے ہو تمہارے ٹھیکانا ہمارن نہیں جو بھی سامنے آسل ہدان جیب دن تک دیکھتے پائی جیونے محبت مانو جاتر لکھے ہمار جہیا ہے کاٹن سمکین ہوئی جائنا چاہیے اللہ بول ہمارے یہ کتنا رکھ لیں ہرا آللہ تعالی مانگانے مدد نشارے شانتی نہیں ایک مطل شان مدد اور دیل سروتم پنکھا بنو سروتم مدد نماز نماز مانس کے ہرد کے شانتی دیتے پڑے کہماز ہوتے ہو نام اسے سامنے آپ روپے چلے گی پڑھے دائیں میرے مانس ایک ماترا جو درتار ساتھ بڑھتے اردا سامجکے ار چاہیے بس مانوش سچے ہلو ہم آبا دور ہوگا بڑے دنیا جلوائے کی ہوتے ہیں کنٹرن مانس کے سامدک ابستارٹے گافیتا پر ایک پوتر پرامی کئے بھاگے رکھے جمع سراسرے آللہ تعالی بنا کر جم مانش نف مانوش سب چیزیں ستکرم کرد برنشے جیسے میک ست کرم کردین حقیقی اور سب کچھ کر سب پاتر چیز نکال تہوب ملیہ ساتھل شروط بند ایسا نجامل حق صاحب کی بولب جو آپ مسیم اسلام پبت قرآن جو آلوکت کروتنے تلے درن بست سب چاہتے بڑ گشتا ہی ادب سے پن کرتے دشان خرید کر تو بلتھ گناگن جاچائی کرا تر جمی چاش کر جگہ بے تمنی بھوا کتائی جو آسمانی کتاب اور اشی گرت آسلش ہوتے سے آنگتکاری کے آپ شکا پرباب اور سنشھن شکر دراصل آپن آدھات گن دا پرتک پاپ اور پنکولتا مکت کر ایک پوتر جیون دان کر آپ نے دن قرآن شروط دیکھے سفلتا گارنٹی ارجن کرتے در پکے دلانے قورن سامنے منت کر شرور دیکھے جائی اسلام کیما پڑو نماز پڑھو روزا رکھو جا کر ایک اللہ نماز پڑھے آپانے روزہ رکھو ایکت اور شکایت پوتر قورنہ جیونے جت گلو شاخا روپے سب شاخار پاتے مانس کے دہت آدھات ہرد بھا جگتے جی بن لگے ہلو پب رہے گا مدد آدید ریسلو نیمت کرتے مب صاحب ایک رم جانے چا دیو سورج گرہن لگل دیکھنا پورو گگنے دھوم کے